عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بیالیس یہ حدیث صحیح ہے